اب تر تھی فضا جہل تھی چھائی اب تر تھی فضا تیرے جہر چھائی نات پہ اسرار محبت خدائی نات پہ اسرار محبت خدائی ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا ہر ذہن میں وہ عداوت کا دھواں تھا جاری تھی ہم وقت قبیلوں میں لڑائی جاری تھی ہم وقت قبیلوں میں لڑائی وہ رات کے پردے میں دگلتے ہوئے انجم دشمن آتا تھا جب بھائی کا بھائی وہ رات کے پردے میں پر ہوئے انجم دشمن نظر آتا تھا جہاں بھائی کا بھائی دھبے تھے کدو کے ہرائی نئے دل پر دشوار نظر آتی تھی باطن کی صفائی دشوار نظر آتی تھی باطن کی صفائی دختر کو دبا آتے تھے زندہ زمین میں نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائی کو دبا آتے تھے زندہ ہی زمین میں نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائی انسان بکا کرتا تھا انسان کے ہاتھوں تھی گردن مفلس پہ رواں تیب تلائی زیبائش میں پھلتے کھنکتے ہوئے ساور زیبائش میں پھلتے کھنکتے ہوئے ساور رقصاں تھا سرے راہ طرف اس نے خفائی محبوب نہ تھی عفت و عصمت کسی صورت تھا جام بک بزم میں ہر دست انسان کا انسان لگو چوس لگا تھا انسان کا انسان لگو چوس لگا تھا کہتے ہیں جسے سود وہ تھی ان کی کمائی یوں دل میں بستے تھے اب آل ہاں جیسے کسی تالاب کے پانی پہ بکائے جیسے کسی تالاب کے پانی پہ مکائے جیسے کسی تالاب کے پانی پہ ہوگائے وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو انسان کے ذہنوں پہ تھی پتھر کی خدائی اس سادہ خدا بند کہیں لاکھوں کا پل تھا اس سادا خدا بند لا تو بل تھے ان کی نگاہوں میں یہ گی ان کے روائی نواپ پہ یادات ہر ایک دل جائز تھی انہیں لوٹ سود گدائی لایا جو کوئی کاپی لاس پاپ تجورا سب ٹوٹ پڑے اس پہ لٹیروں کی بنا وہ جبر کے سے فضا گونج رہی تھی مظلوم کی آواز نہ دیتی تھی سنائے اس طرح جکڑ رکھا تھا زنجیر ستم نے مشکل کی در عدل پہ انسان کی رسائی دیتے تھے عجب طرح غلاموں کو اذیت اخبات بات کوئی کہہ دے تو مرتا تھا بنا تھا انہیں ناز بدی پر بگڑی جو کہیں بات تو تلوار اٹھائے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے پسیدے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے پسیدے کرتے فخر سے خود اپنی بڑائی گفتار میں تلخی تھی تو لہجے میں تکبر آخر یہ روش ان کی مشیت کو نبھائی گفتار میں تلخی تھی تو لہجے میں تکبر آخر یہ روش ان کی مشیت کو نبھائی ابھرا افق ذہن پہ ایک مت لائے دل کش رکشندہ تا بندہ پر نور زیائے بدلی و فضا رحمت حق جوش میں آئے ظلمت میں کرن پوٹی پے راہ نمائے منصوب ہوا نام محمد سے وہی نور منسوب ہوا نام محمد سے تنویر ہدایت متشکل نظر چمکا دیا دنیا کو اسی نور مبین چھائی ہوئی سب گیے جہر مٹائی چہروں سے برسنے لگے انوار یقین کے ایمان سے ہونے لگے پلو کی صفائی بندوں بردار کیا عظمت رب سے گردن ستم جور سے انسان کی چھڑائی وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا وہ جس نے غلاموں کو غلامی سے دہائی دی جس نے غلاموں کو غلامی سے دہائی وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا جس نے یتیموں کو کل جیسے لگایا دی جس نے غلاموں کو غلامی سے بندوں کو جھکایا در معبود پہ جس نے گورا ہنما جس نے رگے راست دکھایا انسانوں کو اخلاق کا اوگر کیا جس نے وہ حسن جو جو اڑیاں کیا اس کو ردائے وہ جس نے اجڑ کی ہوئی دنیا کو سنوارا وہ جس نے بگڑ کی ہوئی تقدیر بنائے انسان کو آداب تمدن کے سکھائے انسان کو آداب طرح جیا کرتے ہیں یہ بات بتائیں اس شان سے پیغام حکومت دیا جس نے و مہاجر نظر آنے لگے بھائی تب دین کیے ذہن برائی کی طرف سے نفرت رہی باقی نہ عداوت نہ لڑائی ہو ہادی کل ختم رسول شاہ محشر حاصل جسے تا عرش معلہ ہے رسائے وہ صاحب انتا عطا بانی اکرام شرمندہ احسان کرم جس کی خدائی وہ جس کا ہر ایک پال حکمت وہ جس کی ہر ایک بات میں پوشیدہ بنائے وہ جس کو کہیں سید و محمود و مبشر وہ پر کرے عظمت دے جسے زیب بڑھائے یا سی بھی ہوتا بھی وہ صادق بھی امی یا سی بھی ہوتا بھی وہ صادق بھی امی بھی اس کی مد مدرائے کرتا ہوں پتا ختم کسی دے کو تو پر اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ سر سرور سروی تک ہو رسائی